ایمان کو مضبوط کرنا اکانوے میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا سب سے طاقتور نشانیوں میں سے ایک جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور مخلوق پر اس کی اعلیٰ قدرت اور اختیار کی نشاندہی کرتی ہے اس کا تجربہ زیادہ تر لوگوں کو ہوتا ہے خواہ ان کا ایمان افقدان ہو جب کسی شخص کو کوئی حقیقی مشکل درپیش ہوتی ہے جسے اس کے پاس موجود ذرائع سے حل نہیں کیا جا سکتا تو وہ اکثر ایک معبود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ متعدد دیوتاؤں سے بھی اپیل نہیں کرتے کیونکہ ان کی روح مایوسی کے وقت انہیں ایسا کرنے سے روکتی ہے یہ ایک حقیقت ہے جو اکثر فلموں اور ٹیلی ویژن شوز میں دکھائی جاتی ہے جہاں ایک کردار جو ایک خدا کو بھی نہیں مانتا اپنی ضرورت کے وقت ایک خدا سے اپیل کرتا ہے فلم پروڈیوسروں نے جتنی سختی سے مذہب کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی ہے یہ حقیقت اب بھی فلم انڈسٹری میں اکثر دکھائی جاتی ہے مایوسی کے وقت ایک خدا اللہ بلند کو پکارنے کی یہ فطری خواہش انسان کی روح سے پیدا ہوتی ہے وہ روح جو کبھی اللہ تعالیٰ کی صحبت میں تھی اور اس کی ربوبیت وحدانیت اور ہر چیز پر مکمل کنٹرول اور قدرت کی گواہی دیتی تھی باب سات الراف آیت ایک سو بہتر اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو ان کی ذات پر گواہی دی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس گواہی دی ان لمحات کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی واضح نشانی ہے یہ توجہ انہیں اس پر ایمان لانے کی ترغیب دے گی اگر وہ پہلے سے نہیں مانتے ہیں اور یہ انہیں حوصلہ افزائی کرے گا کہ وہ خلوص دل سے اس کی اطاعت کرے اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی خوشنودی کے طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے کیونکہ اسی میں امن اور ایک کامیاب نتیجہ مزمر ہے یہ وہ چیز ہے جس کی کسی کی روح گواہی دیتی ہے خاص طور پر مشکلات کے وقت باب دس یونس آیت بائیس وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سفر کرنے کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں ایک اچھی ہوا چلتی ہے اور وہ اس میں خوش ہوتے ہیں تو ایک طوفانی آندھی آتی ہے اور ہر جگہ سے موجیں ان پر آ جاتی ہیں لپیٹ میں آنے کی امید رکھتے ہیں وہ اللہ سے دین میں خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم یقیناً شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے اور باب اکتالیس فصیلت آئے ترپن ہم ان کو اپنی نشانیاں افق اور ان کے اندر دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے ایمان کو مضبوط کرنا بانوے میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا جدید دنیا میں بہت سے مسلمانوں کے قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے ذہنی سکون حاصل کرنے سے منموڑنے موڑنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جھوٹا عقیدہ رکھتے ہیں اسلام کی تعلیمات ان کے جدید دباؤ مشکلات اور مسائل کو پورا نہیں کرتی ہیں وہ غلط طور پر یہ مانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات صرف میٹھے اور دیہات کے رہنے والوں کے لیے ہی پورا کرتی ہیں جو ایک پرانے دور میں رہ رہے تھے نتیجے کے طور پر وہ صرف اسلامی تعلیمات سے اسلام کی رسومات اور طریقوں کو لیتے ہیں لیکن روز مرہ کی زندگی کی نصیحتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اسلامی تعلیمات میں پائی جاتی یہ ایک احمقانہ ذہنیت ہے کیونکہ انسان چاہے کسی بھی دور سے تعلق رکھتا ہو انسان پھر بھی انسان ہے مطلب اہداف امیدیں امنگیں خوف پریشانیاں اور تناؤ جو لوگوں کو نسلوں سے درپیش ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے لیکن انسانوں کا جوہر اور فطرت ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے انسان ایک مختلف نو میں تیار نہیں ہوئے ہیں تاکہ ان کے جذبات احساسات خواہشات مقاصد اور خواہشات ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوں جو پہلے کی نسلوں میں آئے تھے جس طرح پرانی نسلوں میں شہرت قسمت اختیار خاندان دوست اور کیریئر حاصل کرنے کی خواہش تھی اسی طرح جدید دور کے لوگ بھی کرتے ہیں چونکہ اسلام کی تعلیمات انسانوں کے جوہر اور فطرت کو نشانہ بناتی ہیں اس لیے یہ لازوال ہے اور قیامت تک تمام انسانوں پر لاگو ہوتی ہے اس کا اطلاق صرف اس صورت میں ختم ہو جائے گا جب انسان ایک مختلف نو میں تیار ہو جائیں جو ہونے والی نہیں ہے اس کے علاوہ جیسا کہ اسلام کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے جو انسانوں کا خالق ہے یہ نصیحت درست ہے اور انسان کی ذہنی اور جسمانی سخت کے ہر پہلو کو گھیرے ہوئے ہے یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کوئی بھی تحقیق انسان کے تمام پہلوؤں کو پوری طرح ظاہر نہیں کر سکتی جس طرح ایک موجد اپنی ایجاد کے سلسلے میں مشورہ لینے کے لیے بہترین شخص ہے اسی طرح انسان کی ذہنی اور جسمانی تندرستی کے لیے مشورہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی بہترین ہے آخر میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر جذبات کا مرکز ہے اسی کا اختیار ہے کہ انسان اس دنیا اور آخرت میں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرے یا نہیں باب ترپن ان نجم آیت تینتالیس اور یہ کہ وہی ہے ہے جو ہنساتا اور روتا ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اس کے ذکر اور اطاعت سے دونوں جہانوں میں اچھی ذہنی اور جسمانی صحت مزمر ہے اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے جبکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے اسے ذہنی سکون نہیں ملے گا خواہ وہ کتنی ہی دنیاوی چیزوں کا مالک ہو باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے من موڑے گا اس کی زندگی تندرستی سے گزرے گی نتیجہ یہ کہ جب تک انسان رہے گا اسلام کی لازوال تعلیمات اس پر ہمیشہ لاگو رہیں گی خواہ وہ کسی بھی عمر کا ہو جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے صرف وہی انہیں ذہنی اور جسمانی تندرستی کا حل دے سکتا ہے اسے کسی اور جگہ تلاش کرنے سے دماغی اور جسمانی صحت خراب ہوگی جو سوشل میڈیا اور خبروں کو دیکھے تو ظاہر ہے ایمان کو مضبوط کرنا ترانوے میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کو اس دن اور دور میں جن مشکل حقیقتوں کا سامنا ہے ان میں سے ایک دوسرے مسلمانوں کے طرز عمل کی وجہ سے اسلام میں شکوک و شبہات ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہر قوم نے سامنا کیا ہے اور اسی لیے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے باب گیارہ ہود آیت ایک سو دس اور یقیناً ہم نے موسا کو کتاب دی تھی لیکن وہ اختلاف میں آ گئی اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا جب علماء اور مذہبی لوگ دنیاوی چیزوں مثلا دولت اور اختیار کے حصول کے لیے آسمانی تعلیمات کا غلط استعمال کرتے تھے تو ان کے برے رویے کو دیکھ کر عام لوگ ایمان سے دور ہو جاتے تھے اسی حقیقت نے مسلمانوں کو بھی متاثر کیا ہے وہ ایسے مذہبی لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جو جان بوجھ کر الہی تعلیمات کی غلط تشریح کرتے ہیں اور اس طرح وہ اسلام کی صحیح تعلیمات کو نافذ کرنے میں ناکام رہتے مثال کے طور پر کچھ مسلم اقوام خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتی ہیں حالانکہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے جیسا کہ حدیث سنن ابن ماجہ نمبر دو دو چار ایک اور وسیع مثال جب مذہبی شخصیات اپنا سارا وقت توانائی اور کوششیں دوسرے مسلمانوں کی توہین تنقید اور بدنامی میں صرف کرتی ہیں جب عام آبادی اس قسم کے رویے کا مشاہدہ کرتی ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں چاہے وہ ظاہری طور پر اس کا اظہار نہ کرے سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو اسلام کی صحیح نمائندگی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اسلام کے سفیر کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں تاکہ دنیا کو اسلام کا حقیقی چہرہ دکھایا جا سکے اس کی جڑ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک نیت رکھنا اور صحیح اسلامی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے جس کی جوڑیں قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں موجود ہیں دوسری بات یہ کہ یہ حقیقت موجود ہونے کے باوجود کسی مسلمان کو دوسروں کے رویے کی وجہ سے اسلام سے روگردانی کرنے میں کوئی آر نہیں اس کے بجائے انہیں اسلام کا صحیح علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ خود تصدیق کر سکیں کہ اسلام کیا سکھاتا ہے ایسا کرنے میں ناکام ہونے میں کوئی عذر نہیں ہے کیونکہ صحیح اسلامی علم وسیع پیمانے پر دستیاب ہے اور عام لوگوں کے لیے قابل رسائی ہے صرف اس طریقے کے ذریعے ہی کسی بھی ممکنہ شکوک کو دور کیا جا سکتا ہے جو دوسرے مسلمانوں کے غلط رویے کو دیکھنے سے پیدا ہو سکتے ہیں اور ان شکوک کو مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کو متاثر ہونے سے روک سکتے ہیں ایمان کو مضبوط کرنا چورانوے میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا جب کوئی سوشل میڈیا پر نظر ڈالتا ہے تو ظاہر ہے کہ مسلمان فریاد کرنے والوں کی قوم بن چکے ہیں لاتعداد پوسٹس اور ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں جو اسلامی تعلیمات کے اندر موجود دعاؤں کا حوالہ دیتے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اسلام میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن بہت سے لوگوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ دعاؤں کے مؤثر ہونے کے لیے ان کو مخلصانہ عمال کے ساتھ جوڑا جانا چاہیے قرآن پاک میں دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہمیشہ مخلصانہ عمال کے ساتھ ملتی ہیں مثال کے طور پر باب دو البقرہ آیات ایک دو سات ایک دو نو اور اس وقت کا ذکر کریں جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے اے ہمارے رب اور ہمیں اپنا مسلمان بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت بنا اور ہمیں ہماری عبادتیں دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اے ہمارے رب اور ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے انبیاء ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام جب یہ دعا کرتے تھے تو عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے یعنی ان کی دعا میں خلوص نیت کے ساتھ نیک امال بھی شامل تھے ایک اور مثال باب ستائیس آیات اٹھارہ انیس ہے یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چونٹو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ تمہیں سلیمان اور اس کے کے سپاہیوں ہاتھوں کو چلنا جائے اور وہ اس کی خبر نہ بھی رکھتے اور کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے اور وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تجھے منظور ہے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے عطا کی تھی اس دعا کو پورا کیا اس نے صرف دعا ہی نہیں کی اور اسے امال کے ساتھ جوڑنے میں ناکام رہا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے جو اوقات تجویز کیے گئے ہیں ان کا جسمانی امال سے گہرا تعلق ہے مثال کے طور پر جامع ترمیزی نمبر تین ہزار چار سو ننانوے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرض نمازوں کے بعد اور رات کے آخری حصے میں کی جانے والی دعا کو قبول فرماتا ہے دعا کی یہ دونوں اوقات جسمانی امال سے جڑے ہوئے ہیں فرض نمازیں اور رات کی نفلی نماز بہت سی احادیث ایسی ہیں جو بعض ایسے امال سے تنبی کرتی ہیں جو دعا کی قبولیت کو روکتی ہیں مثال کے طور پر جامع ترمیزی نمبر دو ہزار نو سو نواسی میں موجود حدیث میں واضح طور پر تنبی کی گئی ہے کہ حرام کمانے اور کھانے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی ظاہر ہے کہ بعض کاموں کے لیے دعا کرنا فضول ہے مثال کے طور پر وہ شخص جو جہنم سے حفاظت کی دعا کرتا ہے لیکن مسلسل ایسے گناہ کرتا ہے جو جہنم میں لے جاتے ہیں آ وہ شخص جو جنت کی دعا کرتا ہے پھر بھی وہ امال صالحہ قائم کرنے میں ناکام رہتا ہے جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں جیسے کہ فرض نماز مزید برآں اسلام واضح کرتا ہے کہ کوئی شخص کامیابی کے لیے کوشش کے بغیر صرف دعا نہیں کر سکتا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ مومنوں کو لڑائی کے دوران احتیاط برتنے کا حکم دیتا ہے وہ انہیں صرف یہ نہیں کہتا کہ صرف اس سے کامیابی کی دعا کرے باب چار النساء آیت اکہتر لوگوں جو ایمان لائے ہو احتیاط کرو اور کاتو لے گروہ بنا کر نکلو اور سب اکٹھے نکلو یہاں تک کہ جب ایک شادی شدہ جوڑے کو مسائل درپیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صرف یہ نہیں کہتا کہ وہ اس سے دعا کرے اس کے بجائے وہ ان پر زور دیتا ہے کہ وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے باب چار النسا آیت پینتیس اور اگر تم دونوں کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو تو ایک سالس اس کی قوم سے اور ایک سالس اس کی قوم سے بھیج دو اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان صلح کرا دے گا بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے یہاں تک کہ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ پڑی جانے والی دعا بھی نماز کے ہر چکر کے دوران فعال طور پر پڑی جاتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مؤثر ہونے کے لیے دعاؤں کو مخلصانہ امال کے ساتھ جوڑا جانا چاہیے باب ایک الفاتحہ آیات پانچ سات ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں اس بحث سے اب تک یہ واضح ہو گیا ہے کہ دعا بذات خود کارآمد نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں خلوص کے ساتھ عمل نہ ہو یہ بات اس وقت واضح ہوتی ہے جب کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل اور طرز عمل کو دیکھتا ہے لہذا دعاؤں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ان کی حمایت خلوص اور سال عمل سے کرنی چاہیے اگر کسی کو کوئی مشکل درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان وسائل کو استعمال کرے جو انہیں دیے گئے ہیں تاکہ اس مسئلے کو عملی طور پر حل کیا جا سکے جیسے کہ رشتہ داروں کے درمیان مشکلات اور پھر اس سے نجات کی دعا کریں ایک کے بغیر دوسرا اسلامی طریقہ نہیں ہے بیمار کو چاہیے کہ طبی مشورہ لے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق دوا کھائے اور شفا کی دعا بھی کرے اولاد کا خواہش مند شخص پہلے شادی کرے اور اپنی زوجیت سے بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرے اور پھر اس کے ہونے کی دعا کرے جو شخص اپنا امتحان پاس کرنا چاہتا ہے اسے پڑھنا چاہیے اور پھر کامیابی کے لیے دعا کرنا چاہیے مشکل میں پڑھنے والے لوگوں کی عملی طور پر ان کے وسائل کے مطابق مدد کرنی چاہیے جیسے کہ مالی امداد اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ عز و جل کی مخلصانہ اطاعت پر عمل پیرا ہونا چاہیے اس کی عطا کردہ نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے جو اس کی خوشنودی کے لیے قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کی گئی ہیں پھر دونوں جہانوں کی بھلائی کے لیے دعا کریں بدقسمتی سے دعا کرنے والوں کی ایک سست قوم بننا جو اپنی دعاؤں کو خلوص اور سال عمل کے ساتھ جوڑنے میں ناکام رہتے ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پوری ملت اسلامیہ اور انفرادی مسلمانوں کا ایمان رامائی طور پر کمزور ہوتا چلا گیا ہے ایمان کو مضبوط کرنا پچانوے میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا باب ستاون الحدید آیت سولہ کیا وہ وقت نہیں آیا جو ایمان لے آئے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے آجزی اختیار کریں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی اور ایک طویل مدت ان کے اوپر سے گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا اہل کتاب نے اپنے عقیدے کو خالی رسومات کا ایک گچھا سمجھا جیسا کہ کوئی ثقافتی طریقوں کو پورا کرتا عقیدے کو ثقافتی مشق کی طرح برتاؤ کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ثقافتی طریقوں کو ترک کر دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک باپ کو اکثر دیکھا جائے گا جو اپنی ثقافت اور ورثے کے مطابق لباس پہنتا ہے لیکن ان کا بچہ مختلف ثقافت کے مطابق لباس پہنتا لہذا جیسے جیسے اہل کتاب کا وقت گزرتا گیا آخرکار انہوں نے اپنے عقیدے پر عمل کرنا چھوڑ دیا کیونکہ وہ ان کے لیے خالی مشقوں کے سوا کچھ نہیں تھے اور ان کا ایمان محض ایک خالی خول بن گیا جس سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اپنے مذہب پر عمل کرنے میں ناکام رہے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے جب آج کوئی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو بعض مذاہب کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر بالکل عمل نہیں کرتے ایک زمانے میں ان کے مذہبی ادارے ہمیشہ متعلمین اور عبادت گزاروں سے بھرے رہتے تھے اب وہ خالی ہیں بدقسمتی سے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے جنہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو چند خالی رسومات کے طور پر دیکھا جنہیں آخر کار آنے والی نسلوں نے چھوڑ دیا مسلمانوں کی پہلی نسل اسلام کے لیے وقف تھی اور اس لیے یہ ان کے لیے زندگی کا ایک طریقہ تھا نہ کہ صرف رسومات اور رسومات انہوں نے اپنے آپ کو قرآن پاک سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وقف کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھا اور اسی لیے اسلام نے ان کے ہر قول و فعل اور ان کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا جیسے کہ ان کی ذاتی سماجی مالی اور کام کی زندگی ان کے نزدیک اسلام ان کے خون سے گھل مل گیا تھا اور ان کے روزمرہ کے کاموں سے الگ نہیں ہو سکتا تھا طرز عمل کو ترک کیا جا سکتا ہے جبکہ ایسی چیز وہ زندگی کا ایک طریقہ ہے نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر کوئی شوق ترک کر سکتا ہے کیونکہ وہ اسے کرنا پسند نہیں کرتا لیکن وہ طویل مدت تک کھانا سانس لینا آکسیجن نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ بعد والا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے جبکہ سابقہ صرف ایک مشق ہے سالے پیشوں کا یہ رویہ زیادہ تر معاملات میں بالکل اسی طرح ترک کر دیا گیا ہے جس طرح دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اپنے عقیدے کی تعلیمات کو ترک کر دیا تھا جیسا کہ اب اسلام کو ایک ایسے عادات و رسومات کے طور پر منایا جاتا ہے جس کا کسی کے روزمرہ پر کوئی حقیقی اثر نہیں ہوتا سرگرمیاں عمل یہی وجہ ہے کہ مساجد جو پانچ وقت کی نمازوں کے دوران ہمیشہ بھری رہتی تھی اب عملی طور پر خالی ہے صرف جمعے کی نماز کا رواج باقی ہے لیکن اگر حالات ایسے ہی رہے تو آنے والی نسلیں اسے ترک کر دیں گی اس کے علاوہ دوسروں کی اندھی تقلید کافی اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ کسی کو اس بات کی تعریف کرنے سے روکتا ہے کہ اسلام ایک طرز زندگی ہے اور اس کے بجائے انہیں اور ان پر عمل کرنے والوں کو جیسے کہ آنے والی نسلوں کو قائل کرتا ہے کہ اسلام صرف چند خالی رسومات ہے اور روایات جنہیں ترک کیا جا سکتا ہے بالکل اسی طرح جیسے ثقافتی طریقوں کو ترک کیا جا سکتا ہے اس نتیجہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اسلام کوئی عادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرز زندگی ہے جو مسلمان کے ہر لمحے کو متاثر کرتا ہے یہ سمجھ صرف اس وقت آتی ہے جب کوئی شخص قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھتا اور اس پر عمل کرتا ہے کیونکہ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر پہلو اسلام سے جڑا ہوا ہے یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی شخص ان نعمتوں کا استعمال کرے جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں اس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل ہوتی ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے ایمان کو مضبوط کرنا چھانبے میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا دنیا بھر میں بے گناہوں پر بڑے پیمانے پر ظلم و ستم کے اس دور میں ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اور اسلامی قوانین کے اندر برائی پر اعتراض کرے بہت سے مسلمان خاص طور پر سوشل میڈیا پر قرآن کریم کی آیات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا حوالہ دے کر یہ اہم فریضہ سر انجام دیتے ہیں جن میں ظالموں کو دی جانے والی دھمکیوں کا ذکر ہے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ آیات اور روایات تمام لوگوں پر لاگو ہوتی ہیں بشمول خود بھی جب کوئی لوگوں پر بڑے پیمانے پر جبر کا مشاہدہ کرتا ہے جیسے کہ اجتماعی قتل تو ایک مسلمان کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی نافرمانی اور دوسروں کے حقوق پر ہونے والے اپنے جبر کو دوسروں کی طرف سے کیے جانے والے اجتماعی جبر سے تشبیح دے کر حقیر سمجھے مثال کے طور پر ایک مسلمان جو اپنی شریک حیات کے ساتھ مسلسل بدتمیزی سے پیش آتا ہے خبروں میں لوگوں پر بڑے پیمانے پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر اس ظلم کو حقیر سمجھے گا اس کے بعد وہ قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو اچھالنے پر اکتفا کرتے ہیں جو ان لوگوں کو ظالموں سے ڈراتے ہیں جن کا وہ خبروں میں مشاہدہ کرتے ہیں لیکن ان اسلامی تعلیمات کو اپنے اوپر اور اپنے طرز عمل پر لاگو کرنا بھول جاتے ہیں اگرچہ ظلم کی کچھ اقسام دوسروں سے بدتر ہیں لیکن کوئی بھی کم نہیں ظلم اب بھی ظلم ہے اور اس کی تمام صورتیں ظالم کے لیے تاریکی کا باعث بنتی ہیں صحیح بخاری نمبر دو ہزار چار سو سینتالیس میں موجود حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے اس بحث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو اپنی طاقت کے مطابق اور اسلامی قانون کے حدود میں برائی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان نافرمانی اور ظلم کے کاموں کو فراموش نہ کریں جو ان کا سرزد ہونے والے اجتماعی جب سے موازنہ کرتے ہوئے کرتے ہیں دوسرے برائی پر اعتراض کرتے رہنا چاہیے بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے امال کا مسلسل جائزہ لینا چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں ناکامی لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہونے والے ظلم کے کسی بھی پہلو کو دور کرے بصورت دیگر وہ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ان ظالموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن پر انہوں نے اعتراض کیا تھا زمین پر اپنی زندگی کے دوران باب چودہ ابراہیم آیت بیالیس اور یہ ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے وہ انہیں صرف اس دن کے لیے مؤخر کرتا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ایمان کو مضبوط کرنا ستانوے میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا ہر مسلمان خواہ اس کے ایمان کی مضبوطی کتنی بھی ہو قیامت کی حقیقت پر یقین رکھتا ہے کیونکہ یہ ایمان کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے لیکن قیامت میں کسی کے یقین کی طاقت مسلمانوں کے درمیان مختلف ہوتی ہے اگرچہ کسی کے ایمان کی صحیح سطح کا اندازہ لگانا انسان کی استطاعت سے باہر ہے کیونکہ یہ ایک پوشیدہ معاملہ ہے پھر بھی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو کسی کے یقین کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہیں ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مسلمان ہدایت کے دو ذرائع قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کتنا اکم وقف ہے امن حشر پر جتنا زیادہ اعتقاد ہوگا اتنا ہی وہ عملی طور پر اس کے لیے تیاری کریں گے یہ تب ہی ممکن ہے جب کوئی شخص ہدایت کے دو ذرائع کو سیکھے اور ان پر عمل کرے جس کے نتیجے میں وہ یہ دکھاتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کیسے کریں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی لہذا جس کا یقین قیامت پر جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ ہدایت کے دو ذرائع پر اتنا ہی زیادہ عمل کرے گا اور جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ ہدایت کے دو ذرائع پر اتنا ہی کم عمل کرے گا یہی وجہ ہے کہ جو شخص قیامت پر یقین نہیں رکھتا وہ ہدایت کے دو ذرائع سے پریشان نہیں ہوگا کیونکہ انہیں کسی ایسی چیز کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس پر وہ یقین نہیں رکھتے جزا کا دن اگر وہ ہدایت کے دو ذرائع کو مشکل سے سیکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن پر شاید ہی یقین رکھتے ہیں چاہے وہ کوئی اور دعویٰ کرے ہر مسلمان کو باقاعدگی سے یہ خود تشخیص کرنا چاہیے تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے بے وقوف نہ بنائیں کہ وہ قیامت پر پختہ یقین رکھتے ہیں حالانکہ عملی طور پر دیکھا جائے تو وہ اس پر شاید ہی یقین رکھتے ہوں ایمان کو مضبوط کرنا اٹھانوے میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور اس کا جائزہ لیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ زندگی میں صحیح سمت میں جا رہے اور قدم با قدم خود کو بہتر کر رہے ایسا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ پانچوں فرض نمازوں کے درمیان ان کی حالت کا مشاہدہ کیا جائے اگرچہ پنج فرض نمازیں پڑھنا ایک بہترین آغاز ہے لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے پانچوں فرض نمازوں کے درمیان ان کی حالت کا مشاہدہ کرنا چاہیے انہیں اپنے مقاصد خواہشات امیدوں اور خوف کا اندازہ لگانا چاہیے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آیا وہ صحیح طریقے سے زندگی گزار رہے یہ تمام چیزیں اس بات پر اثر انداز ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے جتنا زیادہ انسان اپنے مقاصد خواہشات امیدوں اور خوف کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آخرت کی تیاری پر مرکوز کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کرے گا جو اسے اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں کیا گیا ہے اگر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں جو انہیں عطا کی گئی ہیں وہ باطلا گناہ ہے تو وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہو رہے اور اپنے دن کی اکثریت کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں چاہے وہ دعا کرتے ہیں یہ دونوں جہانوں میں تناؤ اور پریشانی کا باعث بنے گا باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے من موڑے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی ایک مسلمان کو اپنے ایمان کی مضبوطی کو سب سے پہلے کم سے کم کر کے ان نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے جو اسے گناہ کے طریقوں سے عطا کی گئی پھر انہیں ان نعمتوں کو فضول طریقوں سے استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انہیں ہر نعمت کا اندازہ لگانا چاہیے اور اس نمونے کو اس وقت تک لاگو کرنا چاہیے جب تک کہ وہ یہ نہ جان لیں کہ وہ ان تمام نعمتوں کو استعمال کر رہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی گئی یہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون اور کامیابی کا راستہ ہے کیونکہ دلوں کا حاکم اس مسلمان کو دنیا آخرت میں تاریخ اور تنگ زندگی میں مبتلا نہیں ہونے دے گا باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے ایمان کو مضبوط کرنا ننانوے میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا تمام لوگوں کی زندگیوں میں سوشل میڈیا کی بڑھتی ہوئی موجودگی اور جس آسانی سے کوئی دوسروں کے ساتھ مل سکتا ہے مسلمانوں کے لیے مفید خود عکاسی کے ایک اہم پہلو کو سمجھنا ضروری ہے کسی صورتحال کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے خود غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس سے نمٹنے کے طریقے کے بارے میں صحیح اور اچھا فیصلہ کیا جا سکے یہ دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں درست ہے یہ خود کی عکاسی صرف اس وقت ممکن ہے جب کوئی شخص اندر کی طرف موڑتا ہے اور عارضی طور پر بیرونی مواصلات سے کٹ جاتا ہے جیسے دوسروں سے بات کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جس صورت حال کا سامنا کر رہا ہے وہ کبھی بھی دوسرے شخص کو پوری طرح سے نہیں سمجھا جا سکتا چاہے وہ ایک دوسرے کو کتنا ہی اچھی طرح جانتے جیسا کہ ہر ایک شخص کا سامنا مختلف جذبات اور احساسات پیدا کرتا ہے جو دوسرے کے ذریعہ تجربہ نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ ایک جیسی صورت حال کا تجربہ کرتے ہیں کیونکہ ہر شخص مختلف ہے اور اس وجہ سے حالات کو دوسروں سے مختلف طریقے سے دیکھتا ہے اور رد عمل کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں سے مشورہ لینا صرف الجھن اور زندگی میں غلط انتخاب کرنے کا باعث بنتا ہے لہذا اگرچہ دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ماہرانہ مشورہ لینے کی سفارش کی جاتی ہے لیکن پھر بھی اپنی ضرورت کردار اور صلاحیت کے مطابق صحیح فیصلہ کرنے کے لیے حالات پر خود غور کرنا چاہیے اس کے علاوہ خود عکاسی کے ساتھ ملٹی ٹاسک کرنا ممکن نہیں ہے بالکل اسی طرح جیسے ایک طالب علم صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کر سکتا اور بیک وقت سوشل میڈیا پر سرفنگ نہیں کر سکتا لیکن جو شخص مسلسل اجتماعیت میں ڈوبا رہتا ہے خواہ وہ کچھ سن رہا ہو اور دیکھ رہا ہو کسی سے بات کر رہا ہو اور ٹیکسٹ کر رہا ہو وہ ان حالات کے حوالے سے کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کرے گا جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ان پر صحیح معنوں میں خود غور کرنے میں ناکام رہتے ہیں یہ اتنا برا ہو گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ دوسروں کے ساتھ مل جل کر بس سٹاپ تک پیدل بھی نہیں جا سکتے یہ خود کی عکاسی تمام چھوٹے مذہبی اور دنیاوی معاملات میں اہم ہے جیسے کام کے مسائل اور زندگی میں سمت اور مقصد کے احساس کے حوالے سے اہم ہے جو شخص ضرورت سے زیادہ سوشلائز کرتا ہے اس طرح وہ اپنے اپ پر غور کرنے کے لیے باقاعدگی سے وقت نکالنے میں ناکام رہتا ہے وہ ایک بے مقصد اور بے مقصد زندگی گزارے گا جس میں وہ اپنی اچھی امنگوں امیدوں اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نہ کوئی مقصد رکھتے ہیں اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں ایک مسلمان کو اپنے اپ پر غور کرنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے تاکہ وہ باقاعدگی سے اپنے مقصد جس راستے پر چل رہے ہیں اور کیا وہ صحیح سمت میں جا رہے اس پر سوال کریں اسی کے ذریعے سے وہ دنیاوی اور مذہبی حالات کا صحیح اندازہ لگا سکتا ہے اور ان سے مناسب طریقے سے نمٹ سکتا ہے اور اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ وہ زندگی میں صحیح سمت میں گامزن ہے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں سکون اور کامیابی حاصل کر سکیں ایمان کو مضبوط کرنا ایک سو میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا زیادہ تر مسلمانوں کے لیے یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت جنت کی طرف لے جاتی ہے ایمان کی چھلانگ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تصور ان کے ذہنوں میں چھوٹی عمر سے ہی داخل ہو چکا ہے اور اسے قبول کرنا بھی بالکل واضح ہے ایمان کی اصل چھلانگ دراصل یہ یقین کرنے میں شامل ہے کہ جو شخص ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے عطا کی گئی ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں موجود ہے اس دنیا میں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرے گا باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے اور باب تیرہ الراد آیت اٹھائیس بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اس حقیقت کو قبول کرنا مشکل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر منطق سے متصادم نظر آتی ہے منطق یہ بتاتی ہے کہ انسان کو سکون اور خوشی تب ہی ملے گی جب وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے اس کے علاوہ جب لوگ سوشل میڈیا ثقافت فیشن اور دوسرے لوگوں کی اکثریت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ سب اپنی خواہشات کی تکمیل کے ذریعے امن اور خوشی حاصل کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں شیطان بھی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جنت کی طرف لے جاتی ہے لیکن وہ مسلمانوں کو ان کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنے سے ڈراتا ہے بنیادی فرائض سے ہٹ کر انہیں یہ باور کراتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا اس دنیا میں ایک دکھی زندگی کا تجربہ کرے گا یہ تمام وجوہ اور مزید چیزیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کو استعمال کرنے سے روکتی ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو ترک کر دینا انہیں خوش رہنے اور ذہنی سکون حاصل کرنے سے روک دے گا اس کے بجائے لوگ لاشوری طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں امن عطا کرتا ہے تو وہ مزید حاصل کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک سکون حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال نہ کرے جو اسے دی گئی ہیں پہلے اس کی رضا کے لیے یہ ایک شخص کو غیر فعال کرنے کی طرف لے جاتا ہے جس سے وہ صحیح طریقے سے کام کرنے سے روکتا ہے اور دماغ اور جسم کو سکون حاصل کرتا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا مطالعہ سیکھنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے دونوں جہانوں میں دماغ اور جسم کا سکون حاصل کریں مثال کے طور پر جب کوئی یقین کے ساتھ یقین رکھتا ہے کہ دلوں کا حاکم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں ناکام رہے تو کوئی دنیاوی خواہش ذہنی سکون کا باعث نہیں بن سکتی جبکہ کوئی مشکل انہیں ذہنی سکون حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی جب تک کہ وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں بالکل اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے درمیان امن و سلامتی حاصل ہوتی ہے باب اکیس انبیاء آیات اڑسٹھ انہتر انہوں نے کہا اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی حمایت کرو اگر تم عمل کرنا چاہتے ہو ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا ایمان کو مضبوط کرنا ایک صفر ایک میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا قیامت کے لیے عملی طور پر تیاری کی قیمت پر مسلمان اپنی دنیاوی خواہشات کے حصول کے لیے جس قدر کوشش کرتے ہیں ان میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا اس دنیا میں اپنی خواہشات کو حاصل کرنے سے محروم ہو جانے کا خوف ہے یہ خوف ایک انتہائی طاقتور ہتھیار ہے جسے شیطان ایک مسلمان کو آخرت کی تیاری سے ہٹانے کے لیے استعمال کرتا ہے جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور روایات میں بیان کیا گیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نتیجے سے بچنے کے لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ داخلی طور پر اسلام پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر فعال طور پر عمل کرتے ہیں انہیں کبھی بھی اس چیز سے محروم نہیں ہونا چاہیے جس کی وہ امید کرتے تھے یہ اس لیے ہے کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے سچے دل سے کوشش کرتا ہے اس سے آخرت میں جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس لیے جو کچھ وہ اس دنیا میں چاہیں گے اور حاصل کرنے میں کھو جانے کا اندیشہ ہوں گے وہ جنت میں حاصل کر سکتے ہیں وہ اس چیز سے لطف اندوز ہو سکیں گے جو وہ مستقل طور پر چاہتے تھے اور اس کی بہترین شکل میں جبکہ اگر وہ اس دنیا میں اپنی خواہش کے مطابق حاصل کر بھی لیں تو یہ کبھی مستقل اکامل نہیں ہوگا پس در حقیقت مسلمان کے لیے کسی چیز سے محروم ہونے کی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ آ تو اس دنیا میں آخرت میں وہ چیز حاصل کر لے گا جس کی وہ خواہش کرے گا لہذا اگر وہ اسے دنیا میں حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو آخرت میں حاصل کرنے میں تھوڑی ہی تاخیر ہوگی کسی کو صرف اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی زندگی کتنی تیزی سے گزری ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ آخرت صرف ایک لمحے کی دوری پر ہے باب دس یونس آیت پینتالیس اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی باقی نہیں رہے تھے اس اہم حقیقت کو یاد رکھنا کہ ایک مخلص مسلمان کے لیے ہر نیک خواہش جلد آبدیر پوری ہو جائے گی انہیں اپنی آخرت کی تیاری کے نقصان پر اس کی تکمیل کے لیے ضرورت سے زیادہ پیچھے ہٹنے سے روکے گی ایک مخلص مسلمان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے صرف تاخیر ہے ایمان کو مضبوط کرنا ایک صفر دو میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا اسلام لوگوں کو ان کی زندگیوں اور دوسروں کی زندگیوں میں پیش آنے والی ہر چیز کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے ہے کیونکہ کوئی ان سے قیمتی سبق سیکھ سکتا مثال کے طور پر کسی بیمار کی گواہی دینا ایک مسلمان کے لیے ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ وہ اسے کھونے سے پہلے اپنی اچھی صحت سے استفادہ کرے اسی طرح ایک مسلمان کو اپنی تقریر اور دوسروں کی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ کوئی ان سے اہم سبق سیکھ سکتا ہے لوگ اکثر زبان کے پھسلتے لمحات کا تجربہ کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو ان کی باطنی حالت کی اچھی طرح عکاسی کر سکتی ہے چاہے وہ ان سے اور دوسروں سے پوشیدہ ہو مثال کے طور پر جب کسی کے لیے خاندان کی اہمیت پر بات کرتے ہیں تو وہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے سب سے اہم چیز اس کا خاندان ہونا چاہیے لیکن جب کوئی صحیح طور پر ان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسلمان میں سب سے اہم اللہ تعالیٰ ہے تو مقرر جلد ہی اپنے بیان کو واپس لے لیتا ہے جواب دیتا ہے کہ ان کا یہی مطلب تھا حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا زبان کے ان پھسلتے لمحات میں خواہ یہ اپنے آپ کو پیش آئے دوسروں کو جو کچھ کہا گیا ہے اس پر گہرائی سے غور کرنا چاہیے اور اپنے عقیدے اور امال کا اندازہ لگانا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں خود کو دھوکہ دینے سے بچیں حتیٰ کہ لاشوری طور پر بھی اسی طرح جب دوسرے لوگ کسی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں تو اکثر ان کے مذاق میں سچائی کی ایک تہ سرایت کر جاتی ہے مطلب ان کے ایک حصے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ایک خاص حد تک کسی کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی نفسیات اور رویے کے بارے میں گہری سچائیوں کو جان سکتے ہیں جن کی نگرانی ہمیشہ ضروری ہے اور اگر ضروری ہو تو اسے ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ یہ قرآن پاک کی تعلیمات اور روایات کے مطابق چل سکے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کو مضبوط کرنا ایک صفر تین میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا در حقیقت اس دنیا میں صرف دو ہی معیار ہیں جن پر انسان جی سکتا ہے صحیح معیار ہر چیز کے خالق اور پالنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے ان معیارات پر قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بحث کی گئی ہے دوسرا معیار وہ ہے جسے دنیا سوشل میڈیا ثقافت اور فیشن کے ذریعے وقف کرتی ہے یہ معیار چست ہے اور وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور جو ان پر عمل کرتا ہے وہ چست ذہنی اور جسمانی حالت اختیار کر لیتا ہے جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ معیار کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ لامحالہ دنیا کے مقرر کردہ معیار کی پیروی کرے گا اس کی طرف لے جانے والے بڑے مسائل میں سے ایک نارملائزیشن سے متاثر ہونا ہے یہ تب ہوتا ہے جب کوئی خاص رویہ رویہ یا عقیدہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جاتا ہے جیسا کہ وسیع تر سماج نے اسے قبول کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے یہ ایک خطرناک راستہ بن سکتا ہے جس پر عمل کرنا گناہوں اور گمراہی کی طرف جاتا ہے مثال کے طور پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غیبت معاشرے میں معمول بن گئی جیسا کہ یہ معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے نتیجے کے طور پر بہت سے مسلمان اس بڑے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اور رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر کوئی ایسا کرتا ہے جب بھی انہیں اس کے خلاف تنبی کی جاتی ہے اسی طرح بہت سے مسلمان یہ غلط سمجھتے ہیں کہ اسلام پر اندرونی طور پر ایمان لانا کافی ہے خواہ وہ اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرے جیسا کہ یہ رویہ معاشرے میں معمول بن گیا ہے مسلمان اس حقیقت کو استعمال کرتے ہیں کہ بہت سے دوسرے اس طرز عمل کو اپنے اس منحرف طرز عمل کو اپنانے کا جواز پیش کرتے ہیں ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ معاشرے میں معمول کو گناہوں کے جواز کے طور پر استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں ہوگا اگر ہر کوئی ایک خاص گناہ کرتا ہے تو وہ ان سب کو اس کے لیے جواب دہ ٹھہرائے گا چاہے اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ ان سب کو سزا دیتا ہے معاشرے میں نارملائزیشن سے منفی طور پر متاثر ہونے سے صرف اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ معیار کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا انتخاب کرے یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں گے جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اس کو خوش کرتے ہیں اس سے ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے باب سولہ کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے اور باب تیرہ الراد آیت اٹھائیس بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اگر کوئی اس معیار سے روگردانی کرتا ہے تو وہ لامحالہ دنیا کے مقرر کردہ معیار زندگی کی پیروی کرے گا اس سے انسان اللہ کو بھول جائے گا اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا یہ صرف اس دنیا میں ایک مشکل زندگی کا باعث بنتا ہے اور جو معاشرے میں عام سمجھا جاتا تھا اس کی پیروی کرنے کا عذر قیامت کے دن بھی قبول نہیں کیا جائے گا باب بیس تاہا آیات ایک دو چار ایک دو چھ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ میرے تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں ایک بار دیکھ رہا تھا اللہ فرمائے گا اس طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا ایمان کو مضبوط کرنا ایک صفر چار میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا مسلمان اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے یعنی جہنم میں داخل ہوں گے اور ان میں سے بہت سے لوگ جہنم اور اس کی ہولناکیوں کی تفصیلات جانتے ہیں پھر بھی وہ نافرمانی سے باز نہیں آتے اللہ اسی طرح اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کے نتائج کے بارے میں کچھ علم رکھتے ہیں جیسے کہ دنیا میں سکون قلب اور آخرت میں جنت لیکن ان کا علم اکثر ان کو خلوص نیت سے اس کی اطاعت کی ترغیب دینے کے لیے کافی نہیں ہوتا جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا جو اس کو خوش کرنے کے طریقے سے عطا کی گئی ہے جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اس رویہ کی ایک بڑی وجہ ایمان کی کمزوری ہے اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے جب کسی کو خوفناک تصویر یا ویڈیو دکھائی جاتی ہے جیسے کوبرا کسی پر حملہ کرتا ہے اگرچہ وہ شخص کچھ خوف محسوس کرتا ہے جیسا کہ وہ اس خوفناک صورتحال میں ہونے کا تصور کرتے ہیں لیکن یہ رویہ ان کے رویے کو تبدیل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے مثال کے طور پر خوفناک تصویر یا ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ خوف سے بھاگتے نہیں جبکہ اگر کسی شخص کو براہ راست کسی خوفناک چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ کوبرا کا سامنا کرنا تو یہ اس کے اندر پہلے منظر کے مقابلے میں زیادہ خوف پیدا کرے گا اور وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے کام کرنے کی ترغیب دے گا جیسے بھاگنا منظر ایک خوبصورت واقعہ کا تجربہ کرنے کے مقابلے میں ایک خوبصورت تصویر سلیش ویڈیو کے مشاہدے پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے واقعہ کا مشاہدہ کرنا ہمیشہ اس شخص پر صرف دیکھنے سے زیادہ عملی اثر کا باعث بنے گا یہی فرق ہے کمزور اور مضبوط ایمان میں کمزور ایمان والا جب اللہ سبحانہ اوتال کی نافرمانی کے نتائج کے بارے میں سوچتا یا سنتا ہے تو خوف محسوس کرتا ہے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نتائج کے بارے میں سوچتے اور سن کر خوشی محسوس کرتا ہے لیکن یہ خوف اور خوشی ان کے عملی رویے کو متاثر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے یہ کسی خوفناک اور خوبصورت چیز کی تصویر سلیش ویڈیو دیکھنے کے مترادف ہے دوسری طرف مضبوط ایمان رکھنے والے کو باطنی بصارت سے نوازا جاتا ہے تاکہ وہ جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اطاعت کے نتائج کا مشاہدہ کر سکے یہ باطنی ویژن اس قدر طاقتور ہے کہ یہ ان پر عملی طور پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس لیے انہیں خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے صحیح مسلم نمبر ننانوے میں موجود ایک حدیث میں اس باطنی بصیرت کا ذکر کیا گیا ہے انسان کو مضبوط ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس باطنی نظر کو اپنانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بہتر ہو یہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے اس علم اور عمل کے بغیر کوئی شخص اس باطنی بصیرت کے بغیر زندہ رہے گا اور اس کے کمزور ایمان کے نتیجے میں خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی کے نتائج کی کوئی یاد دہانی ان کے طرز عمل پر بہت کم اور کوئی اثر نہیں ڈالے گی ایمان کو مضبوط کرنا ایک صفر پانچ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا مشکل کے آغاز سے ہی صبر کا مظاہرہ کرنے میں ناکام ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جب وہ زندگی کی بڑی تصویر پر توجہ کھو دیتے ہیں ہر ایک شخص کو جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ پوری جیگس پزل کے مقابلے میں صرف ایک جیگس پیس کی طرح ہے لیکن جب کوئی مکمل طور پر اس ایک ٹکڑے پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو اکثر ایک مشکل کی نمائندگی کرتا ہے تو وہ پوری جیگس پہلی پر توجہ کھو دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مشکل اس سے کہیں زیادہ سنگین دکھائی دیتی ہے جو کہ واقعی ہے اور اس کے منفی نتائج اس سے کہیں زیادہ سنگین معلوم ہوتے ہیں یہ صبر کا مظاہرہ کرنے سے روکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کو برقرار رکھتے ہوئے تقریر عمل کے ذریعے صورتحال کے بارے میں شکایت کرنے سے گریز کرنا شامل ہے اس نتیجہ سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پر مسلسل توجہ مرکوز رکھی جائے اس سے انہیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ان کا مسئلہ اور مشکل اتنی بڑی نہیں ہے کیونکہ دنیا کی کوئی مشکل قیامت کی مشکلات سے موازنہ نہیں کرتی نہ ہی زمینی مشکلات کے منفی نتائج قیامت کے دن سے زیادہ شدید ہے یاد رہے کہ یہ وہ دن ہے جب سورج کو مخلوق کے دو میل کے فاصلے پر لایا جائے گا اور ہر شخص اپنے امال کے مطابق پسینہ بہائے گا جامع ترمزی نمبر دو ہزار چار سو اکیس میں موجود حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے جس دن وہی رشتہ دار جن پر زور دیا جائے گا اور اسے خوش کرنے کی شدید کوشش کی جائے گی وہ ان سے بھاگ جائیں گے باب اسی ابا سے آیات تینتیس سینتیس لیکن جب بہرا کرنے والا دھماکہ آئے گا جس دن آدمی اپنے بھائی سے اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اس کی بیوی اور اس کے بچوں سے بھاگ جائے گا ہر آدمی کے لیے وہ دن اس کے لیے کافی ہوگا جس دن جہنم کو دیکھنے کے بعد کوئی اپنے امال پر غور کرے گا باب نواسی الفجر آیت تئیس اور لایا گیا وہ دن جہنم ہے اس دن آدمی یاد رکھے گا لیکن اس کے لیے کیا فائدہ ہوگا جب کوئی اس دن پر توجہ مرکوز کرے گا تو ان کی دنیاوی پریشانی اور مشکل کوئی بڑی بات نہیں لگے گی یہ رویہ انہیں مشکل کے آغاز سے ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے اور اس کا اندازہ لگانے اور مناسب طریقے سے نمٹنے میں مدد دے گا جس سے ان کے تناؤ کو کم کیا جائے اس کے علاوہ امن حشر پر توجہ مرکوز رکھنے سے یہ بھی یقینی ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی چیز سے منموڑ لیں نظر انداز کریں اور ان کو حقیر سمجھیں جو قیامت کے دن اہم نہ ہو جس میں ان کی زندگی کے دوران مشکلات اور تناؤ شامل ہوں اس کے بجائے وہ ان چیزوں پر توجہ مرکوز کریں گے جو قیامت کے دن متعلقہ ہوں گی جیسے کہ مشکلات کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا باب انتالیس از زمر آیت دس بے شک مریض کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا شاید یہ صحیح رویہ اس وجہ کا حصہ تھا کہ فرعون کے جادوگر جو ایمان لانے کے بعد فرعون کی طرف سے دی گئی جسمانی اذیتوں کی دھمکیوں سے ہچکچاہٹ میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی ان کی توجہ قیامت پر مرکوز تھی باب چھبیس اشورا آیات انچاس پچاس فرعون نے کہا کہ تم نے اس کی بات مان لی اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں بے شک وہ تمہارا لیڈر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے مگر تم جان لینے والے ہو میں یقیناً تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو ضرور سولی پر چڑھا دوں گا انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں